السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی علیہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميل ليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفطه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگینت ہیں جو عہد ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتوں میں ایک صفت ہے احد اور احد کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا، اکیلا تو اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے باقی اللہ کی ہر مخلوق جوڑے والی ہے اللہ نے فرمایا ومن کل شعین خلق نہ کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تو اللہ ہی ہے جس کو اکیلا ہونا زیب دیتا ہے باقی اللہ کی مخلوق جو ہیں وہ اسی وقت اچھی لگتی ہیں جب وہ جوڑے کے ساتھ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں نا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ جوڑے میں ہی اچھی لگتی ہے وہ اکیلی اچھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے صرف انسانوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا کیوں نے فرمایا وہ من کل شے ان ہر ہر چیز کو ہم نے کیا بنایا ہے جوڑا بنایا ہے اس کا اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر کے ہی اچھی لگتی ہیں تو آج کے بھی ہمارے درس کا موضوع بلکہ ہماری تحریک کا ہمارے موٹیویشن کا موضوع یہ ہے کہ جو لوگ اب تک کے اکیلے ہیں وہ جوڑے میں آ جائیں ہے نا کنوارا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ کنوارا ہونا کوئی نعمت نہیں ہے بعض علماء نے کہا ہے غالباً اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ہاں، ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے جنت میں کوئی بھی شخص کنوارا نہیں ہوگا جنت میں کوئی بھی شخص کنوارا نہیں ہوگا تو علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اگر کنوارگی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی عطا فرماتا تو کنوارا ہونا کوئی نعمت نہیں ہے ہے نا ورنہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں بھی کنوارا رکھتا بلکہ کنوارا ہونا نعمت تو بہت دور کی بات ہے کنوارا ہونا ایک مسئلہ ہے اور نہ صرف ایک مسئلہ بلکہ اس کو صحیح لفظ اگر کہا جائے کنوارگی کے لیے تو کنوارگی خاص طور پہ زیادہ عمر میں کنوارا رہنا کتنا ہے اور یہ کا لفظ میں نہیں بول رہا ہوں اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا کہا ہے یعنی ہم لوگ عام طور پہ اس طرح کے موضوعات کو بہت لائٹ لیتے ہیں جلدی شادی کا موضوع جلدی شادی کا لوگ مولانا لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں ہے نا تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ عمر تک کے کمارے بیٹھائے جانے کو کتنا قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ادا اطاقم و منترز و نادین و خلو کہ جب تمہارے پاس اپنے جو ہے بچیوں کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیٹیوں کی کیونکہ بیٹیاں ہیں یا جو آپ کی زیر سرپرستی جو لڑکیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا نکاح وہ خود نہیں کر سکتی تو ان کے اولیاء کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ان کے سرپرست ہیں گارجین ہیں ماں باپ ہیں بھائی ہیں فرمایا ایزا عطا کم من ترزون نہ دین ہوں وقل وقہ کہ جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو کیا کرو اپنی بچیوں کی شادیاں کرا دو ان سے نکاح کرا دو بہت زیادہ لمبے معیارات مت رکھو بہت زیادہ اعلیٰ معیارات مت رکھو بہت اتنا اعلیٰ معیار مت رکھو کہ لڑکی جو ہے وہ رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی اور اس کی شادی ہی نہیں ہو رہی آتا کو منترزہ ہونا دین ہو ایسا شخص رشتہ لے کر کے آیا ہے جس کے دین سے تم راضی ہو اخلاق سے تم راضی ہو تو بیسک چیز دیکھو دین اور اخلاق دین اچھے ہیں حالانکہ اخلاق دین کے اندر شامل ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو دین سے الگ ذکر کیا کیونکہ رشتے کے چلنے میں اخلاق کا رول بہت اہم ہوتا ہے اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا ورنہ دین جس کے پاس ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اخلاق بھی ہوں گے دین اور اخلاق اخلاق دین سے الگ کوئی چیز کا نام نہیں ہے تو فرمایا جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو ان سے اپنی بچیوں کی شادیاں کرا دو وہ اللہ تفالو اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فل ارد فت نتن و فساد العریض اللہ کے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا زمین پر فتنہ ہوگا تو یہ فتنے کے الفاظ میرے نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا کہ اگر وقت پر بچیوں کی شادیاں نہیں کراؤ گے ان کو گھر میں بٹھا کر کے رکھو گے ان کو جو ہے وہ بالکل نکاح کو مشکل بنا دو گے تو کیا ہوگا تفن فی عرضی فتنا زمین پر فتنا ہوگا اور کیا ہوگا فساد العلی صرف فتنہ نہیں کہ اللہ کے نبی وسلم نے اللہ کے نبی نے کہا زمین پر فساد پھیلے گا اور وہ فساد کون سا فساد ہے یہ وہ فساد ہے جو نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے یہ جو بغیر نکاح کے عورتوں کا لڑکیوں کا بچوں کا بچیوں کا بیٹھا رہ جانا ہے یہ یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک معاشرے کی کسی ایک جہت پر اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ یہ پوری کی پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے ان کے اوپر یعنی بغیر نکاح کے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں معاشرے کے اندر وہ صرف ایسا نہیں کہ ان کو اپنی نفس پر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ کہ زنا عام ہو جائے گا زنا تو فساد ہی ہے اور ہمارے معاشرے میں زنا کے عام ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وقت پر نکاح نہیں کر رہے ہیں لیکن زنا کے علاوہ ایک جو کنوارگی جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس اسٹیٹس میں جو وقت پر انسان کی جسمانی جنسی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اس سے ایک انسان کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اخلاق پر تو مرتب ہوتی ہیں اس کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس اسٹریس کی وجہ سے معاشرے کے دوسرے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت بڑا فساد اس لیے اللہ نے کہا فساد العریض عریض کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا یعنی وہ فساد کسی ایک سمت میں نہیں رہے گا کسی ایک شعبے میں نہیں رہے گا وہ فساد بہت زیادہ پھیلے گا تو اللہ کے نبی اسلم نے لڑکیوں کے بارے میں بھی تاکید کی ہے اللہ کے نبی اسلم نے لڑکوں کو بھی تاکید کی ہے یا معاشر شباب منیش امین کو ملبا آتا فلیت بول لڑکی کیونکہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی تو اس کی جو گارجینس ان کو کہا گیا کہ ان لڑکیوں کا نکاح ٹائم پر کراؤں اور لڑکے کیونکہ اپنے نکاح کے لیے ولیوں کے محتاج نہیں کہ وہ شادی کرنا چاہے تو کوئی ولی کی شرط ان کے لیے ضروری ہے تو لڑکوں کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت منیستتا اب ان کو ملبا عطا فلیت تنوبت جس کے اندر طاقت ہے قوت ہے وہ کیا کرے شادی کریے یعنی جسمانی بھی قوت ہے اس کے اندر اور جو ایک اس کا اسٹیٹس ہے اس اسٹیٹس کے حساب سے ایک عورت کو وہ سنبھال سکتا ہے اس کے کھانے کا اس کی رہائش کا اس کے کپڑا وغیرہ پہننے کا اور آج کے زمانے میں جو علاج وغیرہ کا تھوڑا بہت خرچ ہوتا ہے وہ اگر وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے فل یا تزوج تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں کیوں اغد البصری و احسن الفج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ سب سے زیادہ نگاہ کو جھکانے والی چیز ہے ہاں اغز کا مطلب اغز کیا ہے اس میں تفضیل ہے نا اس میں تفضیل جیسے اللہ اکبر ہم بولتے ہیں سب سے بڑا اکبر یعنی سب سے بڑا تو اغز کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو چیز انسان کی نگاہوں کو جھکانے والی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے نگاہ اور بھی چیزوں سے بندہ اپنی نگاہوں کی برائی سے بچ جاتا ہے وہ احسن الفرج اور سب سے زیادہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی جو چیز ہے وہ نگاہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے تو اس کو یعنی ایک اللہ اللہ کا تخوا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے تو بھی انسان اپنی نگاہوں سے کو بچا لے جاتا ہے اور اپنی جو ہے شرمگا کی عبادت کر لے جاتا ہے لوگوں کا سے حیا ہوتی ہے اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے تو بھی وہ بہت مرتبہ اپنی جسم کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے لیکن سب سے زیادہ کارگر چیز کیا ہے نگاہ کو بچانے والی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور شرمگاہ کو بچانے والی نگاہ ہے اس لیے میں الگ نے اس میں تفدیل کا سیرا استعمال کیا کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا پاور دیتی ہے وہ نگاہ ہے تو یہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نگاہ معاشرے کے اندر کم ہوگا وقت پر نوجوان نکاح نہیں کرے گا تو کیا ہوگا آنکھوں کی برائیاں ہوں گی اور پھر یہ آنکھ کی برائی کیا ہوتی ہے شرمگا کی برائی تک کے لے جانے والی ہوتی ہے زینا عام ہوگا معاشرے کے اندر اور زینا عام ہوگا تو زینا زینا تک کے نہیں رہے گا پھر زینا اپنے ساتھ بہت ساری خباہتیں بہت ساری برائیاں بہت سارے منفی اثرات معاشرے کے اندر لے کر کے آتا ہے تو یہ ہماری شریعت جو ہے اچھا یہ تو میں کنواروں کی بات کر رہا ہوں شریعت کنوارا تو بہت دور کی بات ہے شریعت شادی شدہ آدمی بھی اگر ہے اور وہ اگر اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی شادی شدہ عورت تھی اور اس کو طلاق ہو گئی یا آدمی کو طلاق ہو گئی جو جن کو ایم کہا جاتا ہے ایم عربی میں لفظ آتا ہے نا ایم کا مطلب طلاق شدہ یا متعلقہ عورت ہو یا مرد ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیسے آپ جو ہے قوان کی ہل ایامال دیکھیے عام لوگوں کو تو آپ جانے دیں عام لوگوں کے لیے تو شادی مسئلہ تھا ہی نہیں اللہ کے نبی کے معاشرے کے اندر ہاں خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا آپ اتنا اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ ڈالیں آپ کو کہیں پر ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ کوئی لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کا باپ پریشان ہے ایسا آپ کو کوئی اور اللہ کے نبی سے آ کر کے دعا بول رہا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کے لیے دعا کریں اس کا نکال نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جس مسجد میں جاؤ وہاں پہ آٹھ دس لوگ آپ کو مل جائیں گے کوئی بہن کی رشتے کے لیے پریشان ہے کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں میرے پاس لوگ آ آ کر کے روتے لٹرلی لوگ آ کر کے روئے کیبن میں میری بیٹھ کر کے کہ پریشان ہو گیا میں ایک بہن پینتیس سال کی ہے ایک بہن سینتیس سال کی ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے اللہ کے زمانے میں کنواروں کے لیے کنواری لڑکیوں کے لیے تو کم از کم مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے مسئلہ کن کا ہوتا تھا غلاموں کا ہوتا تھا کہ غلام جو ہے وہ ان کی شادیاں ان کے مالک نہیں کراتے کہ بھائی یہ پیسہ کما کر کے دیتا ہے اس کی شادی کرا دوں گا تو یہ اپنے بال بچوں میں لگائے گا تو میرے پاس کیا ہوگا اور یا بعض مرتبہ یہ جو جن کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے یا جن کے شوہروں کی موت جاتی ہے اور پھر زیادہ عمر کی ہو جاتی ہے ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے فرمایا انکی العیام امین کم کی تم میں سے جو بے نکاح عورتیں یعنی بیوہ متعلقہ عورتیں ہیں اور مرد ہیں جن کی بیویوں کی موت ہو گئی ہے یا طلاق وغیرہ ہو گئے ہیں ان کی شادیاں کرا دو وسطین امین عبادی کم اور تمہارے غلاموں میں سے جو صالح ہیں نیک ہیں سمجھدار ہیں لائق ہیں کہ اپنی فیملی کو سنبھال سکتے ہیں ان کی شادی کرا دو پھر اچھا غلاموں کی شادی میں سب سے بڑا ٹینشن یہی ہوتا تھا نا کہ شادی کرا دیں گے پیسہ کما کر کے کہاں سے لائے گا سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا تو کیا فرمایا فقرا یوگنی اللہ من فضلی فضلی اچھا غلام کو تم کو ڈر ہے کہ وہ فقرا ہوں گے غریب ہیں کیسے سنبھالیں گے تو اللہ نے فرمایا اس کا ٹینشن مت لو یغنی فضل ہی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا تو کنوارا لڑکے لڑکی کو تو جانے دیں ہماری شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آدمی زیادہ عمر میں حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی کوئی آدمی بغیر بیوی کے رہے چاہے اس کی بیوی کی موت ہی ہو گئی ہو لیکن بغیر بیوی کے رہے ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے بلکہ شریعت اس کی تاکید کرتی ہے بعض صحابہ جو ہیں عبداللہ ابن مسعودیہ کون ہے وہ جو ہے بڑھاپے کی عمر میں ہی کہا کرتے غالب ابن مسعودی کا کال ہے کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ کل میری موت آنے والی ہے اور آج میری نکاح میں کوئی عورت نہ ہو تو میں ایک دن کے لیے نکاح کر دوں گا ایک دن کے لیے بھی میں بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا تو اس کو عزوبہ جس کو کہتے ہیں نا یہ نہیں وہ اتنا لفظی اتنا برا ہے کہ میں اردو میں اس کا وہ نہیں بول پا رہا ہوں جس کی بیوی کی موت ہو جاتی جو اکیلا رہتا ہے اس شریعت اس کو پسند نہیں کرتی صحابہ کرام اس کو پسند ایسے مرد کو پسند نہیں کیا جاتا تھا معاشرے کے اندر جس کی بیوی نہ ہو ایسی عورتوں کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا جن کے شوہر نہ ہو لیکن عورتوں کے ساتھ بھی بہت کم ہوتا تھا کہ ان کا شوہر نہ ہو کسی بھی عمر میں عورتوں کو شوہر مل جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ عورتوں کی مردوں کی کمی نہیں تھی عورتوں کی کمی تھی تو اللہ کے نبی کے معاشرے میں عورتوں کو عام طور پہ شوہر مل جاتے تھے شوہروں آدمی کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں تو شریعت کنوارا کنواری کو تو جانے دیں شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی بڑھاپے میں بھی بغیر بیوی کے رہیں جبکہ بڑھاپے میں عام طور پہ انسان کی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں اس کی جنسی ضرورت اتنی شدید نہیں رہتی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جو ہے سخت ویدے سنائی اس میں سے ایک شیخ زانی بھی ہے ایسا بوڑھا آدمی جو زنا کرے اس کے لیے الگ سے وعید آئی ہے کیونکہ اس کی خواہشات کمزور ہو گئی پھر بھی اس نے زنا کیا تو اس کے لیے اللہ کے نبی اسلم نے الگ سے وعید اللہ کے نبی اسلم نے فرمائی تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ نکاح کے بغیر معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ موجود ہیں تو اس کو بنا پسند کرتی ہے چاہے وہ کنوارا لڑکی ہو چاہے وہ کنواری لڑکی ہو چاہے وہ کمارا لڑکا ہو چاہے وہ شادی ہونے کے بعد حتیٰ کی بڑھاپے میں بھی اگر اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو بھی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی اس لیے شریعت اس کی بہت تاکید کرتی ہے کہ ٹائم پر شادی کرو ٹائم پر نکاح کرو اچھا جب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم پر نکاح کرو تو لوگ بولتے ہیں نکاح کا ٹائم کیا ہے نکاح کا وقت کیا ہے ہاں یہ بھی ایک سوال آتا ہے بھائی مولانا تو بہت بولتے ہیں کہ ٹائم پر نکاح کر دینا چاہیے پر ٹائم کیا ہے نکاح کا دیکھیے نکاح جو ہے نا وہ ہماری جسمانی ضرورت ہے ہے نا جو ہماری جسمانی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری جسمانی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ہم کو باہر نہیں دیکھنا پڑتا ہے اللہ نے ہمارے جسم میں ایسے الارم لگا دیے ہیں کہ وہ جسم ہم کو بتا دیتا ہے کہ ہم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت ہے ہے نا جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو کوئی بتاتا ہے پانی کتنے منٹ میں پینا ہے نہیں نا آپ کو آپ کے جسم کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کا گلا سوکھ جاتا ہے آپ کی زبان سوکھ جاتی ہے تو آپ کو آپ کا جسم ایک الارم دے دیتا ہے کہ آپ آپ کو پانی پینا چاہیے آپ کو جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ تک یہ سگنل پہنچا دیتا ہے بھوک کے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کھانے کی ضرورت ہے ہے نا جسم کو انرجی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی نکاح بھی جو ہے نا وہ کیا ہے ایک جسم کی ضرورت ہے اور جسم خود بتا دیتا ہے کہ نکاح کی ضرورت کب ہوتی کیسے بتاتا ہے جسم بالغ ہو کر کے بلوغ کی جو علامتیں ہیں نا لڑکا ہے اس کو خواب آنے لگے ہیں احتلام ہونے لگا ہے اس کا مطلب کہ وہ بالغ ہو گیا ہے اب بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے اب اس کو پریکٹیکلی بیوی کی ضرورت ہے لڑکی ہے اس کو حیض آنے لگا ہے تو حیض آنا کس بات کی علامت ہے کہ اس کا جسم اب اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ ماں بن جائے تو اس کو ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں بننے کا ایک شرف رکھا ہے اس کا مطلب اب اس کا جسم اس کے لیے تیار ہے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت پر اس کو اس کے قریب قریب اس کا نکاح ہو جائے لڑکی کا بھی نکاح ہو جائے بالغ ہونے کے بعد بھائی بالغ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے قرآن کی بات ہے ارتجیت سورہ نساء کے شروع میں حتہ عیدا بلغ النکاح ہاں بلغ النکاح ہے نا بلوغ کا مطلب ہی ہوتا ہے کیا بلوغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اب ان کی شادیاں کراؤ بلوغ جو ہم بولتے ہیں بلاغا مطلب ہوتا ہے پہنچنا بلاغا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اسی سے بنا ہے بلوغت اسی سے ہم بولتے ہیں بالغ لڑکا تو بالغ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہنچنا تو یعنی اب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا آپ کو باہر سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اتنے سال پہ شادی کرنا چاہیے آپ خود سمجھ جائیں لڑکا بالغ ہو گیا اس کا مطلب کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا لڑکی بالی ہو گئی اس کا مطلب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے اس کے جسم نے یہ بتا دیے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو جو ہے بلوغت ہی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی یہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے اس کا نکاح کرا ہے اور نکاح نہیں کراؤ گے تو کیا ہوگا کوئی بھی چیز اگر ٹائم پر نہیں ہوتی ہے نا تو پھر وہ آپ نے کبھی سیب کے وہ دیکھیں سیب کے جو پیڑ ہوتے ہیں بھائی سیب پہلے چھوٹا سا آپ کو اوپن نکلتا ہے ورحمۃ اللہ خوش خوش آمدید آمدید خوشحمد وسلم و اللہ ہاں. آج کماروں والا موضوع تو لگتا ہے موڈ نہیں آپ لوگ بن رہے ہیں ہاں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ موضوع ہے جن کے بچے ان کے لیے بھی موضوع ہے بھائی یہ صرف نہیں کنوارے سنیں بلکہ کنواروں سے زیادہ کنواروں کے ماں باپ سنیں یہ موضوع ان کے لیے زیادہ اہم ہے تو سیب سیب کوئی بھی کوئی بھی پھل ہوتا ہے پھل کیسا ہوتا ہے پہلے ایک اس کا چھوٹا چھوٹا سا پھول نکلتا ہے پھر وہ کوپل بنتا ہے پھر کوپل سے پکتے پکتے جو ہے وہ ایک دم بڑا سا تازہ پھل بن جاتا ہے ہے نا سیب ایک دم لال لال ہو جاتا ہے ابھی لال ہو گیا سیب اس کا مطلب کیا ہے اس کو توڑ لینا ہے توڑو گے تو کیا ہوگا سڑنا شروع ہو جائے گا نا بھائی سڑنا شروع ہوگا کیڑے اس پہ لگیں گے باہر سے گلیری آ کر کے کھائے گی یا زمین پہ گر جائے گا تو زمین پہ کیڑے لگنا شروع ہو جائیں گے یہ جتنے نوجوان ہمارے نا پچیس کے بعد سے یہ پکے ہوئے سیب ہیں سب لال لال ہاں ان کو کیونکہ وقت پہ توڑا نہیں گیا تو پھر ان کے اندر کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی انسانی جسم کی کوئی بھی صلاحیت یعنی دو میں سے ایک معاملہ ہوگا یا تو یہ حرام کاری کی طرف جائیں گے ہاں گلہیا کھائیں گی ان کو یا پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنا نفس پہ ضبط کریں گے اور کوئی بھی انسان کی صلاحیت اگر وہ اس کو وقت پر استعمال نہیں کرتا بہت ضبط کرتا تو کیا ہوتا ہے پھر وہ بیماری بن جاتی ہے یہ ہمارے یہاں اتنے زیادہ راقی جو مشہور ہو رہے ہیں نا آج کل قدم قدم پہ یہاں مطلب جس اینٹے پہ ٹھوکر مار دو نیچے سے چار راکی نکل کے آ جاتے ہیں اتنے راکی ایل اے میں بابا کبھی نہیں تھے ہم لوگ ایل اے لوگ فخر سے بولتے تھے کہ ہمارے یہاں بابا نہیں ہوتے ہے نا لیکن اب اب قدم قدم پہ بابا لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں اچھا جتنے باباؤں کے پاس آصف کے کیسز آتے ہیں وہ ساری مطلب اسی پرسینٹ عورتیں ہوتی ہیں بیس پرسینٹ مرد ہوتے ہیں ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے یہ جو لڑکیاں جن کو ہم بولتے ہیں آصف یہ آصف نہیں ہوتا ہے ان میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں نبے پرسینٹ لڑکیاں خاص طور پہ جو کنواری لڑکیوں کو شیطان اور جن کے مسائل لوگ بتاتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں جو گنہگار لڑکی ہے نا دیکھیے ہمارے معاشرے کے دیندار لڑکے کا ڈبل پرابلم ہے گنہگار جو لڑکا ہے گنہگار لڑکی ہے وہ تو جا کر کے اپنا منہ مار کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں ان کو گناہ ملا لیکن کم سے کم جو ایک فطری اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایک جو چاہت رکھی تھی اس کو وہ پورا کر لیتے ہیں ہمارے یہاں دیندار آدمی نا اس کو اس کو سماج کے حلال و حرام کا بھی خیال رکھنا ہے اللہ کے بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے تو نہ وہ وقت پر نکاح کر سکتا ہے بدکاری کا راستہ تو اس کے لیے بندی ہے تو وہ جو ڈیزائرس ہوتے ہیں انسان اب آپ وہ بھوک لگے گی آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہوگا آپ کو پیاس لگی ہے پانی نہیں گے تو کیا ہوگا جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہوگا آپ کو بیت الخلا کی حاجت ہے آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہوگا تو ایسے ہی یہ نکاح کی عمر ہو گئی ہے اور آپ نکاح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جسم کو نقصان پہنچے گا یا تو اخلاق کو نقصان پہنچے گا انسان بدکاری کی طرف جائے گا جس کو اللہ نے کیا فرمایا فرمائے کتنا یہ کتنا ہی یہ فساد عزیز ہے یا پھر یہ ہوگا کہ انسان بہت کنٹرول کرے گا تو کوئی بھی خواہش کنٹرول کرنے کے بعد یا تو پھر یہ کہ مر جاتی ہے وہ یہ جو اتنے زیادہ طلاق کے کیسز ایسے ہاں۔ آتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنی جو ضرورت ہوتی ہے عورت کی وہ پورا کرنے کے لائق نہیں بن ہو پاتے کیوں کیونکہ وہ بےچارا کنٹرول کرتے کرتے یعنی دیکھیے انسان کے جسم کو اللہ نے کیسے بنایا ہے تھوڑا سا آج تھوڑا حیا کو کنارے رکھ کر یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بعض مرتبہ اس کے لیے حیا کو کنارے رکھنا پڑتا ہے انسان کے جسم کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا جو صلاحیت آپ جتنی زیادہ یوز کرتے ہیں اتنی وہ بڑھتی ہے نا بھائی ذہنی صلاحیت آپ جتنی زیادہ یوز کرتے ہیں کیا کرتی ہے اتنی وہ بڑھتی ہے لیکن آپ جتنا ذہن کا استعمال کم کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا حفظہ مضبوط ہوگا حفظہ آپ کا کمزور ہوتا جائے گا جو پرانے زمانے میں محدثین وہ بولتے تھے نا اتنی اتنی لاکھ حدیثیں یاد ہیں آج منکرین حدیث بولتے ہیں کہ جو ہے اتنی لاکھ حدیثیں کسی کو ویسے یاد ہو سکتی ہیں تو بھائی وہ تمہاری طرح تھوڑی تھے ان کا تو شروع سے پورا ڈیپینڈنس جو وہ ذہن پر ہی تھا لکھنا بہت کم تھا اس زمانے میں تو جو چیزیں یاد رکھنی پڑتی تھی ذہن سے یاد رکھنی پڑتی تھی تو جب آدمی بہت زیادہ ذہن کا استعمال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذہن تیز ہوتا ہے اس کا باڈی کا بھی یہی معاملہ ہے بھائی آپ کو باڈی بنانی ہوتی ہے بلڈ جو ہے کیا بولتے ہیں باڈی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کم کام کرو تاکہ باڈی بلڈنگ بنے کیا ہوتا ہے آپ زیادہ جم میں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی اور زیادہ فٹ ہوتی ہے اور آپ کے مسلز بنتے ہیں تو ایسے ہی جو انسان کی جو ایک جسمانی جو ایک جنسی ضرورت ہوتی ہے ہوتی ہے وہ اگر استعمال میں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا اس کے اوپر زنگ پڑنے لگے گا یہ تو اتنے کیسز آ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہم لوگوں کے پاس تو نکاح طلاق کے کیسز آتے ہیں نا اتنے کیسز آ رہے ہیں مردوں کے نامردی کے کہ جو ہے آدمی وہ اس کے لائق نہیں ہے تو بھی طلاق لے لے رہی ہے نو مسلم نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے ویسے گٹکا پان تماکو کرتے ہیں کسی لائق نہیں رہ جاتے ہیں اس کے اوپر ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ جو اتنے کیسز آ رہے ہیں نا اس کی بھی بہت بڑی وجہ کیا یہ سب پکے ویسے ان کو ٹائم پر نہیں توڑیں گے تو کیا ہوگا ان کے اندر کیڑے لگنے شروع ہو جائیں گے تو وہ ماں باپ جو سن رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور وہ جو لڑکے سن رہے ہیں ان کو بھی سننا چاہیے یعنی آپ کے گھر پہ جب کوئی جو ہے آم کا پیڑ ہوتا ہے جب موسم آ جاتا ہے پکنے کا تو آپ کیا کرتے ہیں تیاری شروع کر دیتے ہیں نا کہ اب پھل توڑنے کا ٹائم آ گیا ہے تو بچے کی بلوغت کی عمر آ گئی ہے تو ذہن میں تیاری شروع کر دینا چاہیے کہ اس کے رشتے دیکھو اور مناسب رشتہ ملے تو شادی کر دو بہت زیادہ بہانے بازی مت کرو ٹائم پر نکاح کرو ٹائم پر نکاح کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں ہے نا بھائی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے آدمی بدکاری سے بچتا ہے اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دیکھیے ہم بار بار بدکاری بدکاری فحاشی بے حیائی اس کے خلاف تو بہت کچھ بات کرتے ہیں لیکن صرف تقریریں کر کے آپ بدکاری سے نہیں روک سکتے نا شریعت کیا کرتی ہے شریعت صرف حرام سے روکتی نہیں ہے جو حرام کا الٹرنیٹ ہے اس کو آسان کرتی ہے شریعت نے نکاح کو آسان کیا جلدی نکاح کرو جلدی نکاح کرو گے بدکاری پر روک لگے گی صرف تقریریں کر کے بدکاری پر روک نہیں لگے گی دیکھیے اللہ حضرت جب حضرت لوت علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے عذاب دینے کے لیے اور ان کے قوم کے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدفیلی کرتے تھے مردوں کے ساتھ تو انہوں نے کیا فرمایا ہاؤ لائی بناتی ان تو تم فال بھائی تم کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہے تو یہ میری بچی ہیں ان سے شادی کرو لڑکیوں سے اپنی ضرورت پوری کرو تم لڑکوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو ہے نا تو شریعت صرف یہ نہیں کرتی کہ یہاں مت جاؤ صرف غلط راستہ بند نہیں کرتی شریعت صحیح راستہ دکھاتی بھی کہ بھائی یہ غلط راستہ اس پہ نہیں چلنا ہے تو یہ صحیح راستہ اس پر چلنا ہے ہم لوگ غلط راستہ دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ یہ یہ تو بتاتا ہے غلط راستہ اس پہ نہیں چلنا ہے لیکن بھائی جو صحیح راستہ ہے اس کو آسان تو کرو ہاں یہ خاص ہم لوگ فحاشی فحاشی کی بات کرتے ہیں آپ سوچئے ایک دیندار بچہ ایسے فحاشی کے دور میں جب گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے اس کے قدم قدم پر اس کے ایمان کی آزمائش ہے نا یہاں تو شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے جتنی بے حیائی ہے جتنی فحاشی ہے اس کو قدم قدم پہ اپنی نفس کو مارنا ہے لیکن شادی شدہ آدمی کے لیے کم سے کم یہ تو آپشن ہے کہ اس کے پاس ایک بیوی کم سے کم ہے ایک تو ہوتی ہے الحمد ہاں کم سے کم بھائی وہ حدیث اللہ کے نبی اسلم کی کوئی بازار میں جائے اور کسی عورت کو دیکھ کر کے کوئی خواہش پیدا ہو تو گھر میں آ جائے کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو اس دوسری عورت کے پاس ہے جس کے لیے خواہش پیدا ہوئی تو شادی شدہ آدمی کے پاس کم سے کم ایک بیوی بی کا آپشن ہے کنوارے کے پاس تو بھی آپشن نہیں ہے تو کتنا اس کو یعنی بعض مرتبہ یہ بہت تعجب کی بات ہوتی ہے کہ بچے بول رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے ماں کی بات اس لیے کر رہا ہوں ماں کا تو کوئی ہی نہیں ہے ماں کو کوئی ولی بھی نہیں بننا ہوتا ہے ولی اصل میں باپ بنتا ہے لیکن ہمارے یہاں سارا سسٹم جو ہے نا وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے بہت سارے لڑکوں کی شادیاں ماؤں کی ضد کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پورا سسٹم ماں چاہے گی تبھی شادی ہوگی بیٹی کی بھی تبھی شادی ہوگی بیٹے کی بھی تبھی شادی ہوگی تو ماں یہ بھی بہت گھر میں جیسے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا نا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمراں عورت ہو وہ گھر بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں حکمراں عورت ہو مجھ سے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں نا کہ لڑکی دیکھنے گئے تھے شادی کرے کہ نہیں کرے میں بولا لڑکی دیکھنے جاؤ نا تو یہ دیکھو کہ گھر میں بات کون زیادہ کر رہے ہیں اگر یہ دیکھو کہ باپ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے ماں ہی بولے جا رہی ہے اس گھر میں شادی مت کرو ادھر کی لڑکی مت لے کر کے کیونکہ وہ لڑ جیسے وہ ماں ایک دم ہر چیز پہ حاوی ہے نا تو بیٹی بھی وہی سیکھ کر کے آتی ہے ہاوی نہیں عورت کا کام ہاوی ہونا نہیں عورت کا کام متی بن کر کے رہنا تو بعض مائیں جو ہیں وہ بالکل آڑ بنی رہتی ہیں اپنے بچوں کی شادی میں بچیوں کی شادی میں تو ماں باپ بعض مرتبہ لڑکا بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے اور ماں باپ اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے اور یہ شریعت میں حرام ہے یہ گناہ ہے شریعت کے اندر حرام ہے اگر ماں باپ کسی ناجائز سبب کی وجہ سے ناجائز سبب بہت سارے ہوتے ہیں ماؤں کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے ان کو چاہیے مال ہاں ان کو چاہیے جہیز ان کی اتنی لسٹ تیار ہے کہ اتنی لسٹ اتنی بڑی لسٹ ہم کو چاہیے اور وہ لسٹ دینے کے لیے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ پانچ سو براتی ہزار براتی اب اتنی بڑی لسٹ ہے تو اتنی ڈیمانڈ نہیں کوئی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بس لڑکیاں دیکھے جا رہی ہیں ہر سنڈے کو ایک جگہ لڑکی دیکھنے جاتی ہیں اور منہ بھر کر کے کھانا کھا کر کے آتی ہیں پھر گھر پہنچ کر کے انکار کر دیتی ہیں تو مائیں جو ہے وہ رشتہ نہیں ہونے دے رہی ہوتی ہے باپ جو ہے وہ رشتہ نہیں ہونے دے رہا ہوتا ہے حالانکہ بچہ بے اگر اس کی با... اس کا بس چلے تو وہ آسانی سے سادگی سے نکاح کر لیں یہ جو ہے حرام ہے بغیر کسی عذر کے خاص طور پہ یہ کہ لڑکا بول رہا ہو کہ میرا نکاح کرا دو اور ماں باپ نہ کرائیں یہ شرم کیا ہے فلاں میں کیسے ابھی کی بات ہے فلاں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت دے تو اللہ نے کیا فرمایا یہ کس کے بارے میں ہے یہ آیت کہ ایک عورت ہے اس نے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا طلاق دے کر کے عدت ختم ہو گئی اب وہ اپنے گھر میں آ گئی ہے اب وہ شوہر جو ہے عدت ختم ہو گئی تو اب کیا کرنا پڑے گا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نا اگر رجی طلاق تھی تو اب وہ شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بھی چاہتی نکاح کرنا ایزا تاراض ہو بہ نہ معروف ہے نا کہ وہ دونوں راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے لڑکی بھی سوچ رہی کہ میرا پہلے شوہر سے نکاح کرا دیا جائے اور لڑکا بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ولی بعض مرتبہ اڑ گیا اللہ کے نبی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے صاحبی نے شادی کرائی اپنی بہن کی اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہو گئی بہن گھر میں آ کر کے بیٹھ گئی اب اس کے بعد پھر دوبارہ شوہر نے بھیجا کہ مجھ سے نکاح کرا دو تو صحابی نے بولا میں نے تیری عزت بڑھائی اپنی بہن سے طرح نکاح کرایا اور تو نے اس کا سلا یہ دیا کہ میری بہن کو طلاق دے دی آج کے بعد میں تو اسے نکاح نہیں کرنے دوں گا تو بہن کا نکاح نہیں کرنے دے رہا تھا بھائی کس سے سابقہ شوہر سے حالانکہ یہ بہن کیا کنواری ہی نہیں ہے یہ تو شادی شدہ ہے وہ آدمی شادی شدہ تھا دونوں کا پہلے نکاح چکا تھا پھر نکاح ٹوٹ گیا تھا اللہ نے فرمایا فلا تعزل این کہنا ان کو روکو مت ازل اس کو کہتے ہیں ازل ازل زواد اور لام یعنی روکنا بھی لڑکی کو شادی سے روک کر کے رکھنا حرام ہے حرام ہے اپنے زیر سرپرست اگر اپنی سرپرستی میں اپنی ماتحتی میں کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے جو ایک بیسک ایلیجیبل جس کے لیے ہوتا ہے وہ اتنا وہ سنبھال سکتا ہے وہ بیوی بی کو سنبھال سکتا ہے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے بھائی نوجوان آدمی اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک عورت کو سنبھالنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے تو یہ اس کو عزل کہا گیا ہے شریعت کے اندر اور یہ کیا ہے حرام ہے اب ہمارے یہاں پہ صورت حال دوسری ہے اس زمانے میں نکاح روکنے کی صورتحال یہ بنتی تھی کہ شادی کے بعد اس کو نہیں کرتا اس کو منع کیا گیا اب ہمارے یہاں تو سیدھے سے کمارا آدمی اس کی بیچاری کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے لیکن ماں نے باپ نے نے سماج اتنی قدگنے لگائی دی یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی لڑکا سولہ سترہ سال کی عمر میں یہی بلوغت کی عمر ہوتی ہے پندرہ سولہ سترہ اس عمر میں اگر کوئی بول دے مجھے نکاح کرنا ہے تو ایسا لگے گا قیامت آ گئی ہے ہاں اس کو بیچارے کو جو ہے وہ مشہور کر دیں گے پورے معاشرے کے اندر بدکاری کرے گا تو کچھ نہیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عجیب مسئلہ ہے جو شادی نہیں کرنے کے بہانے ہوتے ہیں عجیب عجیب بہانے ہوتے ہیں تو ایک بہانا یہ بھی ہوتا ہے کہ میچور نہیں ہے کیوں میچور نہیں ہے بھائی بھول بالی ہو گیا مطلب میچور ہو گیا اور میچورٹی ہوتی کیا ہے وہ تو جب تک کہ آدمی شادی کے بعد دو بچے نہ ہو جائیں مرد میچور نہیں ہوتا چاہے چالیس سال کا ہو جائے ہاں پھر جی میچورٹی آتی ہی شادی کے بعد ہمارے بولتے ہیں نا شادی کرا دو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ پتا چل جائے گا میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ شادی جن کی نہیں ہوئی پینتیس پینتیس سال کے ہو گئے چالیس چالیس سال کے ہو گئے لیکن گھر والے پہ ڈیپینڈ ماں پہ ڈیپینڈ کیا میچورٹی آئی میچورٹی تو آتی ہے باپ بننے کے بعد شادی ہونے کے بعد بھی نہیں آتی لڑکی میں شادی ہونے کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے لڑکے میں شادی ہونے کے بعد بھی نہیں آتی ہے بھائی میں تو اپنا یہی تجربہ ہے کہ شادی ہونے تک کے میچورٹی نہیں آتی ہے بچپنا واقعی رہتا ہے ہاں جب آدمی باپ بن جاتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے لڑکی شادی ہوتی ہے مطلب لڑکی شادی ہوتی ہے بہت میچور ہوتی ہے اس لیے عام طور پہ شادی کے فوراً بعد نا لڑکی کا دماغ بہت چل رہا ہوتا ہے اس لیے ہاں، ہمارے یہاں جو شوہر لوگ پہ قابو کر لیتی ہے نا لڑکیاں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد جو ہے نا وہ لڑکی بہت ذہانت کے ساتھ اپنی مہرے <laughs> مہرے بڑھا رہی ہوتی ہے ہاں اور پھر اس کے ساتھ پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کی اس کی اما واٹس اپ پر فیڈ کر رہی ہے سہیلیاں بتا رہی ہیں کرنا ہے بہنوں کا گروپ ہے وہاں پہ ایسا کر ایسا کر ایسا کر لڑکا اپنے میں مست اس کی شادی ہوئی تین خوش ہے وہ ہاں تو اس لیے پھر وہ ایک مرتبہ وہ شادی کے شروع میں ہاوی ہو گئی پھر سر پہ جا کے بیٹھ گئی پھر اس کے بعد نہیں اترتی نیچے اللہ ماشاء اللہ تو یہ بولتے ہیں لوگ نہیں ہوا میچور نہیں ہوا ابھی کیسے شادی کر دیں گے ابھی تو میچور نہیں ہوا میچور نہیں ہوا وہ بدکاری کرنے کے لیے میچور ہے ابھی آپ مطلب آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں میں رہتا ہوں ایسے لڑکی جن کی موج بھی صحیح سے نہیں نکلی ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے دن گفٹ خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دکانوں پر لڑکیاں چھوٹی چھوٹی نقاب پہن کر کے کبھی بغیر نقاب کے یہاں وہاں سڑکوں پر کناروں پر پارکوں میں دکھائی دیتی ہیں یعنی وہ بدکاری کرنے کے لیے میچور ہے اور شادی کرنے کی بات ہے کہ تو بولے میچور نہیں ہوا میچور نہیں ہوا تو نہیں میچور ہوا تو شادی کرو شادی کر کے میچور ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور شادی نہیں کریں گے جب تک وہ میچور ہونے ہی والا ہی نہیں ہے یہ عجیب طرح کا بہان ہے تو یہ کہ ماں باپ کا اپنے بچے کو نکاح کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد نکاح سے روکنے روکے رکھنا حرام ہے اور ایسی ان کے روکنے کی وجہ سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی غلط کاری میں مبتلا ہوتے تو وہ تو گنہ گار ہوں گے ہی ایسا نہیں کہ ان کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا لیکن ان کے ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے جنہوں نے اپنی ناجائز وجوہات کی بنا پر شادی سے رو کر کے رکھا ہے لڑکے کو وہ خود بھی گنہ گار ہوں گے شریعت یہ کہتی ہے شادی کرو زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا شادی کرنے کے لیے ہاں نکاح میں جو ہے جلدی شادی کرو اس کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ بھائی کہ بھائی جلدی بندہ جو ہے وہ جلدی باپ بنتا ہے ہاں جلدی اس کے بچے ہوتے ہیں اور زیادہ بچے ہوتے ہیں اور زیادہ شریعت میں جتنے زیادہ بچے اتنا زیادہ ثواب ہے نا شریعت کیا چاہتی ہے آپ سے کہ زیادہ بچے ہوں آپ کے نا لگے کیا فرمائیں انکات کی مقاصر بکل بکم الما کہ زیادہ بچے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو کیسے پتہ چلے گا زیادہ بچے اس کے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک تو خاندان سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ متعلقہ بیوہ مختلع عورتیں ہوتی ہیں ان سے بھی شادی کرو گے تو پتہ چلے گا نا بھائی ایک آدمی ایک عورت کی شادی ہوئی تھی اس کے شوہر سے چار پانچ بچے ہیں تو اس سے کرو تو پتہ چلے گا کہ اس سے چار پانچ ہوئے تو تم سے بھی چار پانچ ہوں گے اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کتنے مسائل ہیں سماج کے مسئلے پہ کوئی ہم شرین نقطۂ نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہے نا ابھی کوئی بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہے اس کے چار پانچ بچے ہو تو آدمی کو بولیں گے کہ اس کے یتیموں جو یتیم بچے ہیں ان کی بھی کفالت کرو کیوں کرے بھائی یہ کفالت یتیم بچوں کی کفالت کس کے ذمے ہے جو آدمی دوسرا شادی کرے گا اس کے ذمے کفالت نہیں ہے اس کو کیوں بولا جاتا ہے تم کفالت کرو اس کی یعنی جو یتیم بچے ہیں بیوہ عورت ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے یتیم بچوں کی کفالت عورت ہی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اب وہ عورت ہی سنبھالے اپنے بچوں کو اور کبھی وہ ننحال میں چلی گئی کبھی ننحال میں بھی جو ہے اس کے مہکے والے بھی ایکسپٹ نہیں کرتے کیوں کرے بھائی اصل بچے جو ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے وارثین کی اور ان بچوں کا وارث کون ہے ان بچوں کا وارث ان کا دادا ہے دادا کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی حفاظت کرے وہ عورت کی ذمہ داری نہیں تھی یہ غلط کرتے ہیں ہم کہ عورت بیوہ ہو گئی تو اس کے سر پہ ڈال دیا تم سنبھالو بچوں کو اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے بیوہ عورت تھوڑی ذمہ دار ہے بچوں کی عورت کسی بھی مرحلے میں پیسہ کما کر کے کھلانے کی فیملی کو ذمہ دار نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے اس کو کیونکہ باپ جو ہے کسی کے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے لیے غم غم ہوتا ہے کہ ارے میرا بچہ مر گیا میرے بچے کا موت ہو گئی کی موت ہو گئی اس کے بعد تھوڑے دن بعد بھول جاتے ہیں پوتوں کو بھول جاتے ہیں پوتیوں کو بھول جاتے ہیں پہلے دادا کی ذمہ داری ہے دادا نہیں ہے تو چاچاؤں کی ذمہ داری ہے جو اسبا میں سے جو قریبی جو مرد ہوگا اس کی ذمہ داری ہے سنبھالنا ایک تو پھر وہ عورت کی ذمہ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ عورت اگر نہیں سنبھال جو ہے وہ عورت کی شادی اس سے کوئی کرنا چاہتا ہے بہت ساری بیوہ عورتوں کی شادی ہو جائے یا متعلقہ عورتوں کی شادی ہو سکتی ہے کوئی دوسری بیوی بنا لے گا کوئی پہلی بیوی بنا لے گا کوئی زیادہ عمر میں اس کے بعد بیوی کی موت ہو گئی وہ بنا لے گا لیکن اس کو پرابلم کہ اس عورت سے شادی کروں تو اس کے پانچ بچوں کو میں نہیں ایکسپٹ کر پاؤں گا کبھی مالی اعتبار سے کبھی اور کسی وجوہات کی بنا پر حالانکہ اس آدمی کو شادی کرنے کے ساتھ ان بچوں کو ایکسپٹ کرنا اس آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ تو ان کی ذمہ داری تھی عورت کو ایکسپٹ کرے گا عورت کو سنبھالے گا کیا بات چل رہی تھی کہ مطلب زیادہ بچے کسی سے ہوئے ہیں تو اس عورت سے شادی کرو تو شریعت چاہتی ہے کہ زیادہ بچے ہوں تو زیادہ بچے کب ہوں گے جب جلدی نکاح کریں گے تو زیادہ بچے ہوں گے نا اب شادیاں ہی ہو رہی ہیں پینتیس پینتیس سال پہ تو اور پھر اس کے بعد فیملی پلاننگ کا ایک عجیب سا ہے تو چالیس سال پہ تو بچہ ہو رہا ہے اور ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال بن گئی ہے مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ بچے ہندوستان میں تو مائنوریٹی اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی بولے تو اس کو جو کوئی بولتا ہے اور زیادہ بچے پیدا کرو نوکری نہیں دیں گے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رس ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ گورنمنٹ نوکری نہیں دے گی دو بچوں کے بعد اس پہ لیں گے لوگ فیملی پلاننگ موضوع ان شاء اللہ تو شریعت چاہتی ہے زیادہ بچے پیدا ہو زیادہ بچے کب پیدا ہوں گے جب جلدی شادی کریں گے آپ تو جلدی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں اس کا نقصان ہے سیکس ریشیو کم ہو رہا ہے کیونکہ بچے کم ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی نہیں پیدا ہوتی ہے لوگ بیٹی پیدا نہیں ہوتی جب دو ہی بچے پیدا کرنا ہے انڈیا میں جو سیکس ریشیو اتنا خراب ہے بعض بعض کمیونٹیز میں ایک ایک ہزار مردوں پہ سات سو چھ سو عورتیں ہیں ہریانہ میں پنجاب میں خاص طور پہ سکھوں کے اندر اس کی وجہ کیا ہے دو ہی بچے پیدا کرنے نا تو آدمی سوچتا ہے کہ لڑکا ہی ہو دو لڑکے ہی ہوں تو پھر پتا چلتا ہے کہ بیٹی ہے پیٹ میں تو پیٹ میں اس کو مار ڈالتے ہیں تو یہ بچوں کی کثرت شریعت چاہتی ہے کہ بچے زیادہ ہوں پیدا اور بچے کب زیادہ پیدا ہوں گے بھائی بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدے مند بنیں گے یہاں تو صورت حال ہی ہوتی ہے جب چالیس سال پہ آپ کا بچہ ہی پیدا ہو رہا ہے تو اس کی اپنی شادی ہوتے ہوتے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پہلے زمانے میں جب جلدی شادیاں کرتے تھے تو آدمی پوتے پڑ پوتوں کو بھی دیکھ لیتا تھا اپنی زندگی میں دیکھ لیتا تھا ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ میری دادی نے اپنی نواسی کی بچی کو بھی دیکھ لیا تھا بلکہ جی، نواسی مطلب کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی دی تھی پہلے ایسا بہت ہوتا تھا نا بھائی حافظ عزیز صاحب آپ آپ کے کی والدہ نے بھی تو جی۔ ہاں کس کو نواسی کی بیٹی کو نا ہاں، ہاں۔ دیکھا ہے تو پہلے ایسا کیا کیسا ہوتا تھا نکاح جلدی ہوتے تھے تو لوگ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بھی نکاح دیکھ لیتے تھے پوتوں کو بھی کھلا لیتے تھے کیا بڑھاپا ہے وہ جس میں پوتے نہ کھلانے ملے مجھ کو تو اس بڑھاپے میں شرمندگی ہوگی اگر پوتے نہ کھلانے ملے تو یہ کون سا بڑھاپا ہے آدمی کو جلدی بچے پیدا کرے خاص طور پہ دائیوں کو تو اور علماء کو اور جلدی شادی کرنا چاہیے جلدی شادی کرو جلدی بچے پیدا ہو پھر جب اپنا تجربے کی عمر میں پہنچو چالیس پینتالیس سال میں تو بچے اپنا کمائے کھائیں اور آدمی اپنا علمی کام کرے عالموں کو تو زیادہ جلدی شادی کرنا چاہیے اور الحمد عالم لوگ کر لیتے ہیں الحمد ہاں عالم لوگ الحمد کر لیتے ہیں یہ جو ڈاکٹر انجینئر بننے کے چکر میں پڑتے ہیں نا یہی لوگ نہیں کرتے پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ ایس ایس سی ہو جائے گی تو شادی کر دیں گے پھر ایچ ایس سی ہو جائے گی تو کریں گے پھر اس کے بعد گریجویشن کی بات کریں گے آپ گریجویشن کے بعد جو ہے وہ اپنا بزنس صحیح کر لے اور بڑی کوئی جاب مل جائے اتنا پیسہ جمع ہو جائے بینک بیلنس ہو جائے ہاں بولتے ہیں کہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد شادی کریں گے اس کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے ہاں یہی ہو رہا ہے بھائی میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو مجھ کو اندازہ ہے پینتیس پینتیس سال کے دولہے یہ کیا مطلب کیسے بندہ وہ زندگی گزارتا ہے پینتیس سال تک کے بھائی ضرورت تو سولہ سترہ پہ شروع ہو جاتی ہے بیس بیس سال کیا کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے والے تو اتنے نہیں دکھتے اپنے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا اگر طاقت ہے تو شادی کرو ورنہ روزے رکھو تو اتنا تو نہیں دکھتا ہے کہ نوجوان لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں سے تو شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے بچے نہیں ہوں گے تو جو شریعت اتنا شریعت چاہتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اولاد ہو وہ نہیں ہوگی اللہ کے نبی اسلم نے کیا فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ دعا کرتی ہے مرنے کے بعد اور جب وہ مرنے کے بعد دعا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا رتبہ آپ کا مقام بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑ دیا کہ کتنی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جانا ہے دعا کرنے کے لیے بھائی ایک چھوڑ کر کے جاؤ گے تو ایک ہی کی دعا ملے گی دو چھوڑ کر کے جاؤ گے دو کی ملے گی اور آٹھ دس پندرہ بیس چھوڑ کر کے جاؤ گے جتنی زیادہ چھوڑ کر کے جاؤ گے اولاد اتنی دعا کریں گی اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے تو یہ تو پیسے کے معاملے میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے اولاد کے معاملے میں سمجھ ہر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا کی تھی اللہ اللہ پھر لہو اولادا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ مال دے اور زیادہ سے زیادہ اولاد عطا فرما آج کے زمانے میں اگر کسی کو آپ یہ دعا دے دیں مال دے دیں تو سمجھ میں آئے گا اور کسی کو بول اللہ تعالیٰ تم کو بہت ساری اولاد دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے حالانکہ قرآن مجید میں کتنا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو مال اور اولاد کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال دے گا اور اولاد عطا فرمائے گا یہ تصور تھا کہ اولاد زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ کیسے وہ سورہ نو میں جو استغفار والی آیت بھی اموالی کا بنی اللہ تم کو مال دے گا اور بنی بچے دے گا تم کو بیٹے دے گا پھر تمہاری طاقت بڑھے گی قوت بڑھے گی تو بچے زیادہ ہونے چاہیے اور بچے زیادہ کب ہوں گے جب آپ شادی جلدی کریں گے تو شادی دیر سے کرنے کی وجہ یہ بھی ہے اچھا ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ جو طلاق ہو رہا ہے نا طلاق کی بھی وجہ دیر سے شادی ہے دیر سے شادیوں میں طلاق زیادہ ہوتا ہے کم عمری میں آپ شادی کریں گے نا تو پہلے کم جیسے لڑکی کی طرف سے کم عمری میں شادی میں طلاق کیوں نہیں ہوتا ہے زیادہ کہ کم عمری میں آپ نے نکاح کیا نا ابھی لڑکی کی عادت پختہ نہیں ہوئی ہے جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا چودہ سال پندرہ سال سترہ سال چلیے اپنے یہاں تو کتنا سولہ سترہ کتنی عمر ہے لڑکی کی شادی کی سترہ اور لڑکے کی یہ بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے نا انڈیا میں ہاں اٹھارہ اور اکیس ہے یہ بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے ہمارے مطلب جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے تو لڑکی کی اٹھارہ ہے تو لڑکے کی بھی اٹھارہ ہی ہونی چاہیے لیکن لڑکے کی اکیس ہے تو کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو چودہ پندرہ سولہ سترہ پہ نکاح ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی اتنا زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہوتی تھی اس کی عادتیں اتنی پختہ نہیں ہوتی تھیں تو وہ جب آتی تھی سسرال میں تو جو سسرال کا ماحول ہوتا تھا اس کے حساب سے ڈھال لیتی تھی اپنے آپ اٹھنے کا جاگنے کا ہاں جو طریقہ ہوتا تھا ایسے کھانا بنانا ایسا کرنا ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ کیونکہ کچی عادتیں ہوتی کچی عادتوں کو کسی اس کے اندر ڈھال لینا کسی ماحول میں ڈھال لینا آسان ہوتا ہے لیکن اب بھائی وہ تیس سال کی ہو گئی ہے پچیس سال کی ہو گئی ہے اس کی عادتیں پختہ ہو گئی ہیں اب وہ جب سسرال میں جا رہی ہے تو اب وہ مہارانی کا عادت ہی ہے گیارہ بجے سو کر کے اٹھنے کی تو فجر میں کوئی جگہ رہے تو اس کو باری پڑ رہا ہے ہاں اس لیے تو آج کل عورتیں آدمی ساتھ پہلا ان کا کام ہوتا ہے لڑکے کو الگ کراؤ ہاں ماں باپ سے الگ کراؤ سب سے پہلا ٹاسک یہی لے کر کے آتی ہیں جو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ وہ شوہر کے مزاج میں بھی نہیں ڈھل پا رہی ہیں وہ سسرال کے مزاج میں بھی نہیں ڈھل پا رہی ہیں تو یا تو یہ ہوگا کہ شوہر کو لے کے پھر الگ ہو جائیں گی یا پھر شوہر الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو طلاق ہو جا رہے ہیں بہت ساری لڑکیاں کتنے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جاب کر رہی ہیں پیسہ کماتی تھیں اب وہ پیسے کے لالچ لگی جی ہوئی ہے اب شوہر لاکھوں روپیہ کما رہا ہے لیکن ان کو جاب پہ جانا ہے یہ بولتی ہے ہم کو اپنا پیشن فالو کرنا ہے بھائی عورت کا پیشن تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے بچوں کو سنبھالیں تو ان کو پیشن فالو کرنا ہے اپنا وہ ان کی عادت ہو گئی ہے جاب پہ جانے کی کام کرنے کی کہیں کوئی جو ہے وہ سیلز گرل ہے کہیں کوئی اور ڈسپشن سنبھال رہی ہیں اب ان کو جانا ہے جاب کرنے کے لیے تو جو بہت طلاق کی جو کثرت ہے اس کی ایک وجہ یہ بہت بڑی ہے کہ زیادہ عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر وہ لڑکیاں جلدی سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں سسرال کے ماحول کے ساتھ شوہر کے مزاج کے ساتھ کم عمر لڑکی ایک ایڈجسٹمنٹ کا ذہن لے کر کے آتی ہے اور آسانی کے ساتھ جو بھی ماحول اس کو ملتا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ٹھیک ہے اس میں یہ طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے بعض مطلب ایسا ہوتا بھی کہ سسرال کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس شریعت نے آپ کو بہو لانے کے لیے کہا ہے کوئی خدامہ لانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ آپ پورے گھر کا کام بہو وہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیں بعض مرتبہ اس وجہ سے بھی لڑکی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے لیکن بہرحال طلاق کی بہت بڑی وجہ لڑکوں کی طرف سے بھی کیا ہوتا ہے نا دیکھیے لڑکے کی جتنی کم عمر میں شادی کرا دیں گے اس کے معیارات اتنے کم رہتے ہیں سادہ اس کو بس وہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں شادی ہو جائے اس کے لیے وہی بہت غنیمت کی بات ہوتی ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا اس کے معیارات بڑھتے جاتے ہیں اتنی خوبصورت لڑکی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس کے معیارات بڑھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے وہ بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتا لڑکی کے ساتھ میں اور کم عمری میں شادی کر دی آپ کم آپ پرانے لوگوں میں بہت کم سنیں گی طلاق ہوئی ہاں جب کم عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں بھائی وہ شادی ہوئی اتنا کچھ فیملی پلاننگ ولاننگ کا پتہ نہیں ہوتا تھا دو چار سال میں بچے ہو گئے یعنی آدمی بیس سال کا ہوتے ہوتے بچے ہو گئے اب وہ محبت بھی بہت گہری ہوتی ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں عشق کا مطلب ہی ہوتا ہے شادی کے باہر جو عشق تو لوگ بولتے ہیں کہ پہلا عشق جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے اور صحیح بات ہے کہ پہلا عشق انسان کا بہت شدید ہوتا ہے تو جب آپ کو یہ پتا ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ انسان کا پہلا عشق بہت شدید ہوتا ہے تو ایک لڑکی کا پہلا عشق اس کا شوہر ہی ہونا چاہیے کم عمری میں شادی کرے گی تبھی تو یہ ہوگا نا کہ لڑکی کا پہلا عشق اس کا شوہر ہو شوہر کا پہلا عشق اس کی بیوی ہو تو وہ کم عمری میں شادیاں ہوتی تھیں تو لڑکی ذرا سا معیار اس کا کم بھی ہو خوبصورت بھی نہیں ہو تو بھی کوئی بھی نہیں ہو پھر بھی دونوں میں باؤنڈنگ بہت اچھی ہو جاتی تھی محبت بہت اچھی ہو جاتی تھی اس میں طلاق نہیں ہوتے تھے زیادہ یہ زیادہ عمر میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے طلاق بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ شادی سے پہلے اب آدمی نکاح نہیں کر رہا ہے ٹائم پر تو اب اتنے نیک بھی نہیں ہمارے معاشرے میں لوگ کہ جو ہے پورا عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں تو شادی نہیں کرتے ہیں وقت پر تو یہاں واموں مارتے ہیں اور اگر شادی سے پہلے آدمی کو آوارگی کی عادت ہو گئی ہے تو شادی کی بات کی پابندیاں اس سے نہیں برداشت ہوتی پھر پھر اس کو وہ اگر ایک مرتبہ اگر وہ آوارہ ہو گیا پھر شادی کی پابندیوں کو برداشت نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے طلاقیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو بہرحال ہمارے یہاں پہ بہانے کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کیوں نہیں شادیاں ہو رہی ہیں پر شریعت نے تو ہماری اتنی تاکید کی ہے تو سب سے بڑا بہانہ تو یہ ہے کہ بھائی بھائی کہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے پتا نہیں مطلب پیر پہ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھائی وہ جوان ہو گیا وہ تو پیر پہ تو دو تین سال کا تھا تبھی سے کھڑا ہو گیا تھا ہاں دو دو تین سال کے ہی پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں باقی تو اس کو جو ہے وہ شریعت نے اتنا پابندیاں نہیں لگائی مال جو ہے آپ اتنا عورت کی کیا ذمہ داری آدمی کے اوپر ہے پہلی ذمہ داری ہے اس کے رہائش کا انتظام کرنا رہائش میں کوئی یہ ذمہ داری تو نہیں کہ خود کا گھر ہونا چاہیے دنیا میں بہت سارے لوگ کرائے پر رہتے ہیں اگر یہ اتنا پیسہ کماتے کہ چھوٹا موٹا گھر کرائے پہ لے کے رہ سکتا ہے یا آپ کے گھر میں اتنی گنجائش ہے باپ کے پاس تو وہ رکھ دے تو ایک تو جب رہائش کا انتظام کرنا دوسرا ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا آپ کھانے پینے میں کون سا گھر ایسا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک بہو کے آنے کی وجہ سے قحط ہو گیا کھانے کے لیے نہیں رہ گیا بھائی گھر میں چار روٹی بنتی پانچ روٹی بنے گی اتنا ہی ہوگا نا بہو کو اتنا بڑا وہ کیوں بنا کے رکھتے ہیں کہ بہو لائیں گے تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کرنا ہے بھائی جیسے تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی ہے بہو بھی آ کر کے ویسا رہے گی جیسا تم کھاتے ہو بہو بھی آ کر کے کھائے گی کتنا زیادہ وہ کھا لے گی کہ اس کے لیے تم جب تک کہ لڑکا پینتیس سال کا ہو جائے گا اور کروڑوں کا اس کا کاروبار نہیں جائے تب تک اس کی شادی نہیں کراؤ گے شادی کر کو لے کر کے اپنی بیٹی کی طرح رکھو جیسے سب کھاتے ہیں چار روٹی وہ بھی چار روٹی کھا لے گی تو یہ مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا اس کو معیار بنا دینا اس کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اس کی رہائش کا انتظام کرنا ہے اور اس کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے اور وہ اس زمانے میں جو ہے وہ علاج وغیرہ کا انتظام کرنا ہے اگر بیمار ہو جائے تو علاج وغیرہ یہی سب ہے تو اتنا کون سا لڑکا ہے جو بالغ ہونے کے بعد اور اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے اکثر لڑکے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے معیار بہت ہائی بنایا ہوا ہے اتنا اتنا پیسہ کما لے گا ایون بعض لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ شادی کی عمر ہو چکی ہے کیوں نہیں شادی کر لو بھائی بول رہے ہیں کہ وہ ولیمہ شاندار کرنا ہے اور اس کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے ہمارے یہاں یعنی نکاح میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اس پہ تو بہت بات ہوتی ہے ولیمے بھی غیر شرعی ہوتے ہیں ایسا کیوں ولیمہ کرنے کا بھائی چار لوگوں کو بٹھا کر کے چپ چاپ کھانا کھلا دو گیا ولیمہ اللہ کے نبی اسلم کے ولیمے میرے خیال سے صرف حضرت زینب کے ولیمے میں ہی اللہ کے نبی اسلم نے گوشت کھلایا ہے ہاں باقی جتنے بھی ولیمے ہوتے تھے جو بھی آیا روٹی دال چاول کچھ بھی ہے کھجور وجور اسی پہ ولیمہ ہو جاتا تھا اتنا ولیمے کے لیے تمہا کرنا کروڑوں روپیہ خرچہ کرنا لاکھوں روپیہ خرچہ کرنا یہ سب شریعت نہیں بولتی ہے سادگی کے ساتھ نگاہ کرنے کا باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا نا شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے شادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت عمر کھا کرتے تھے کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح جو غنا کو نکاح کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے غنا یعنی مالداری تو جو مالداری کو نکاح کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غنا کا وعدہ صرف نکاح کے ساتھ کیا ہے وہ جو آیت ہے فعین خون فقرا یغنی ہو بتلا ہو فضل کہ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا اور کتنے لوگوں کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں تھا شادی کی اللہ تعالیٰ نے برکت دی بچے ہوئے برکت ہوگی چلی گئی کبھی یہ ہمارے یہاں بچے پیدا نہیں کر رہے کیوں کیونکہ کمائی کمائی ارے بھائی بچے پیدا کرو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہوں اللہ پرسنل میں بہت اچھا نہیں لگتا لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ ہی بتاتا ہوں کہ جتنے میرے اندر چھ بچے ہیں اور میں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ کھانے کا من ہو اور نہیں ہو گھر پہ یا کہیں پہ میں کسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں اور اتنا کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب اللہ ہمارے اگر ہاتھ میں نہ لسٹ کا انتظام اللہ ہمارے ہاتھ میں بچے نہیں پیدا کرتے کہ اس کے دودھ کا انتظام کہاں کریں گے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہاں کر دیتا ہے وہی ماں جہاں سینے سے لگاتی وہی پہ اللہ تعالیٰ اس کے رسک کا انتظام کر دیا آنے دو بچوں کو آنے دو بیوی کو ایک دو تین چار کتنا بھی آنے دو اللہ تعالیٰ رسک کا انتظام کرے گا اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا اللہ کے لیے فرمایا سلاس حق اللہ تین لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حق ہے حق ان اللہ پر حق ہے اللہ کی ذمہ داری کہ اللہ ان کی مدد کرے گا ان میں سے کیا ہے انا کے اللہ یورید الفاف کہ ایسا شادی کرنے والا جو پاک نام نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی مدد کروں گا شادی کرے وہ مدد اللہ کرے گا لیکن ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں اتنا ہزار یہاں سے مل رہا اتنا ہزار یہاں سے مل رہا بھائی آؤ شادی کرو اللہ اللہ تعالیٰ حساب مخرجہ و حیثو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مال والا مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی ہمارے یہاں نکاح کے ڈیلے ہونے کا دونوں طرف سے مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بکری کی طرح منڈی میں بندھا ہوا ہے اور اس کو کوئی خریداری نہیں مل رہا ہے اتنا ہائی ریٹ لگ گیا ہے اس کا ہے نا جیسے بکروں کی منڈی ہوتی ہے ویسے ہے دولوں کی منڈی ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر دولہے کا ان کی الگ منڈی ہے ہاں انجینئر دولہے این آر آئی دولہے سب کی منڈی ہے سب کے اپنے اپنے ریٹ ہیں ہاں وہ باقاعدہ ریٹ ہے ریٹ مطلب اس کا کتنا لگتا ہے یو پی ایس سی پاس وغیرہ کرنے والوں کو زیادہ ہی یو پی بہار میں بہت ان کا ریٹ ہے ایسے دونوں کا ہاں جو یو پی ایس سی پاس کر لیتے ہیں آئی ایس پاس کر لیتے ہیں اچھا یہ واحد منڈی ایسی ہے جہاں پہ مولویوں کا بھی ریٹ اچھا ہے <laughs> یعنی میں یہ بات مطلب بولتا ہوں بھائی یہ جہیز کے خلاف تقریر کرے گا کون جب مولوی لوگ خود جہیز لے رہے ہیں تو ہاں مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں چلو مولوی ہے تو مولوی کے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ کم سے کم یہ بھوکا نہیں رکھے گا کہیں نہ کہیں امامت کرے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو کھلانے پلانے بھر کا مل جائے گا اور اگر مولوی لوگوں کی کہیں مدینہ دینا سے منظوری آ جائے تو ریٹ اور ہائی ہو جاتا ہے بھائی پھر وہ مدینہ سے جن کی منظوری آتی ہے وہ چار پہیے سے کم پہ راضی نہیں ہوتے ان کے گھر والے پھر اللہ رحم کرے ہے پھر بھی جتنے جہیز لینے نہیں لینے والے بھی میں نے دیکھے اس میں بھی زیادہ تر ہی دیکھے میں نے بھی نہیں لیا الحمد میں اتنا اتنا فخر سے اس لیے بول دیتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ایک جوڑا کپڑا بھی جہیز میں نہیں لیا تو ہاں پچھلے بھی سن رہے تو یہ کیا ہے کہ جہیز بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جہیز حرام ہے جہیز میں ملنے والا پیسہ جو آپ مانگ کر کے لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے جو سماجی دباؤ کی وجہ سے ماں باپ کو دینا پڑتا وہ بھی حرام ہے نہیں لینا تو بہت دور کی بات ہے میں یہ فتوا فتوا دے رہا ہوں فتوا جس نے جہیز لیا ہوا ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لیا ہوا جہیز واپس نہ لوٹا دے کیونکہ مال حرام ہے وہ اور حرام مال اگر کسی کا غصب کیا ہوا ہے تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جس کا مال ہے اس کو لوٹانا پڑے گا جہیز اتنا حرام ہے اتنا اللہ تعلّم اموالکم بینکم مل باطل اللہ نے فرمایا باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ اور جہیز صحیح معنوں میں جہیز رشوت ہے ایک طرح کی رشوت ہے کیوں کیونکہ آپ کو شادی کرنا ہے ایک کام جو آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ ایکسٹرا پیسہ لے رہے ہیں اسی کو تو رشوت بولتے ہیں نا بھائی آپ بی ایم سی والے کے پاس گئے اس کو بولے کہ جگہ پہ نل ٹوٹا ہوا ہے آپ کو بنانا ہے اب اس کا کام تھا لیکن وہ بولتا نہیں دو ہزار دو گے تو بناؤں گا تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسی کو رشوت بولتے ہیں نا شادی میں بھی جو جہیز لیتا ہے کیا شادی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو بیٹی دے رہا ہے بس بیٹی دے رہا ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے بعض لوگ رشوت مطلب جہیز نہیں لیتے ہیں لیکن زندگی بھر عورت کو سناتے رہتے ہیں میں نے تو نہیں لیا میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا بھائی نہیں لیا تو کوئی احسان تھوڑی اس پہ کیا اس نے تم کو اپنی بیٹی دے دی زندگی بھر پال کر کے اگر شریعت کی رس شریعت کا حکم نہ ہو اور معاشرے کی رسم نہ ہو تو کوئی باپ اپنی بیٹی نہیں دے گا کسی کو دینا پڑتا ہے کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے اور سماج کی ایک رسم ہے تو آدمی دے دیتا ہے تو بیٹی دے دیا اس نے پال کر کے سولہ سترہ سال تک کے پالا اس کے بعد تم کو دے دیا تمہارا گھر بسا دیے تمہاری ضرورت پوری کر ہے بچے دے رہی ہے تم کو تمہارا پورا گھر کا انتظام کر رہی ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے تم کو الٹا تم اس سے پیسہ لے رہے ہو اور تو جہیز حرام ہے لڑکیوں کی شادیاں جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ارتداد کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے پیچھے بھی جہیز بہت بڑا فیکٹر ہے جب مسلمان نہیں کر رہے شادیاں جہیز مانگ رہے ہیں تو پھر وہ کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں سستے میں شادیاں ہو جا رہی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ رحم کرے تو یہ کہ جہیز ہے پھر یہ کہ تیسرا ہمارے یہاں ذریعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو ماں باپ کے بارے میں میں نے پہلے ہی بول دیا کہ ماں باپ کے لیے حلال نہیں ہے اپنے ماں باپ کو ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچے کو روکنا بلکہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کا تو مسئلہ ہے لڑکی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بغیر ولی کی شادی نہیں کر سکتی لیکن لڑکے کی شادی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی لڑکا اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہا اس کو خوف ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس کا وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکاح کر لے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ علی مخلوق ان کی معاشیتی خالق جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے تو جہاں پہ یہ مرحلے میں پہنچ جائے بندہ کہ اب میں اپنی عفت اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکوں گا میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو وہاں پر وہ ماں باپ سماج معاشرہ کسی کو بھی مت سوچو سماج کو معبود مت بناؤ اپنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے سماج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے ہم اللہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے لوگ کس سے خوش رہتے ہیں لوگ کس سے نہ خوش رہتے ہیں سادگی سے شادی کر دیے تو لوگ کیا بولیں گے یار اتنے بڑے چودھری صاحب اور اتنا سادگی سے نکاح ہو گیا لوگوں کو مت خوش رکھنے کی فکر کرو لوگوں کے ہاتھ میں جنت جہنم نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں ثواب عذاب نہیں ہے جنت جہنم اللہ دینے والا ہے ثواب عذاب اللہ دینے والا ہے نہیں ابا راضی ہو رہے ہیں جاؤ خود سے رشتہ دیکھو خود تلاش کرو خود شادی کر لو زیادہ مطلب اس ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے ماں باپ جو ہے وہ لالچی ہو گئے ہمارے معاشرے نا لالچ کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے لڑکے کی ان کو چاہیے اتنا اتنا لاکھ روپیہ تو دیکھنا بہت زیادہ کہ نوجوان سالے ہیں ہمارے معاشرے کے ماں باپ لالچی ہیں ماں باپ کو زیادہ لالچ ہے نوجوان کو اتنی لالچ نہیں ہے اس کو اتنا کچھ نہیں چاہیے وہ تو بےچارا سادگی سے کرنا چاہتا ہے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو ایسے ماں باپ تو گنہگار ہوں گے ان کے چکر میں آدمی کو خود گنہگار گار نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بہت بڑا ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ ہے نا کہ پسند ابھی پسند کا بھی معیار بہت اعلیٰ ہو گیا لڑکوں کی بھی پسند کا معیار بہت اعلیٰ ہو گیا ہے لڑکیوں کی بھی پسند کا معیار بہت اعلیٰ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ لڑکے ریجیکٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جتنا لڑکے ریجیکٹ کرتے ہیں رشتہ اتنی لڑکیاں بھی ریجیکٹ کرتی ہیں لڑکیوں کا بھی معیار بہت ہائی ہے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہیں یعنی باپ کو پیسے والا چاہیے باپ کو دیندار چاہیے ماں کو پیسے والا چاہیے لڑکی کو خوبصورت چاہیے ٹھیک ہے بھائی مال بھی دیکھنا چاہیے ایسا نہیں میں بول رہا ہوں کہ شریعت میں بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لڑکی کو مال نہیں دیکھنا چاہیے کیوں نہیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے لیے حلال ہے کہ وہ مالی حیثیت دیکھے اس کی بنیاد پر قبول کرے یا رد کرے لڑکے کے لیے حلال ہے کہ وہ خوبصورتی دیکھے اور اس کی بنیاد پر ریجیکٹ کرے یا قبول کر لے بعض لوگ یہ غلط ایسی چیزیں ہم پر واجب کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت نے واجب نہیں کی شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم خوبصورتی مت دیکھو شریعت نے کہا ہے خوبصورتی کو پرائرٹی مت بناؤ ترجیح کی اصل بنیاد مت بناؤ اصل دینداری دیکھو لیکن دینداری کے ساتھ تم دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہو اللہ کے علیہ وسلم سے اللہ کے رسول وسلم نے وہ عورت نے آ کر کے ہبا کیا نا اپنے آپ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں آپ سے آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو اللہ رسول نے ایک نظر دیکھا نہیں پسند آئی تو پہلی نظر یہ طریقہ تھا ریجیکٹ کرنے کا صحابی نے جو فوراً کہا نا کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جاتے تو میری کرا دے کیسے پتا چلا صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بہت خراب ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکی کا اگر رشتہ آئے گا یا رشتہ بھیجا کسی کو پھر اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو سو ایب اس کے اندر بتائیں گے بھائی خاموشی سے ریجیکٹ کر دو کوئی اور بہانہ بنا کر کے ریجیکٹ کر دو اس کا دل نہیں ٹوٹے اس لڑکی پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں اور اس کے بعد بول کر کے یہ کالی ہے یہ ساؤلی ہے اس کے بال چھوٹے ہیں اس کا قد ناٹا ہے بول کر کے ریجیکٹ اس کا ایپ بتا کر کے ریجیکٹ کرتے ہیں رشتہ نہیں قبول کرنا ہے اپنا کوئی عذر بیان کر دو بول دو ہم کو کوئی اور دوسرا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی اور بات بول دو اس کا ایپ بتانے کی کیا ضرورت ہے ہاں یہ بھی بہت تو اللہ کے نبی نے نظریں جھکائی تو اللہ کے نبی میں بول یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی بھی دیکھتے تھے خوبصورتی اس لیے تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ پابندی لگی تھی ہاں۔ ولو اعجبك حسنهن اللہ اللہ ہے اب تم کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ ان کا حسن تم کو پسند آ جائے تو یعنی اللہ کے نبی کو بھی حسن پسند آتا تھا خوبصورتی دیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے پر لڑکے خوبصورتی میں ایک دم ہور والا معیار بنا لیں تو بھائی ہور تو جنتی میں ملے گی دنیا میں تو دنیا ہی کی عورتوں سے کام چلانا پڑے گا تو یہ جو اتنا زیادہ اعلیٰ معیار بنا ہے اچھا معیار بھی حسن کا کس کے لیے ہونا چاہیے لڑکی کے لیے ہونا چاہیے نا لیکن ہمارے یہاں لڑکا بعد میں پسند کرتا ہے اس کی ماں ہے اس کی بہنیں ہیں اس کی کزنس ہیں حتیٰ کی بہنوں ہی پہلے جا کر کے دیکھے گا لڑکے کو نہیں لے کے جائیں گے پہلے یہ سب جا کر کے یہ ریجیکٹ کریں گے بھائی بہن کو کیا لینا دینا خوبصورتی سے بہن کو تھوڑی ساتھ میں رہنا ہے بہنوں ہی کے لیے تو حلال بھی نہیں ہے اس کو دیکھنا اور ماں کو کیا کرنا ہے خوبصورتی سے خوبصورتی کا معیار اگر ہے تو کس کے لیے ہے لڑکے کے لیے لڑکے کو پسند آنا چاہیے کہ لڑکے کو لگ رہا ہے خوبصورت یا لڑکے ہر لڑکی کی خوبصورتی اس کے لیے معیار نہیں ہوتی کسی کے لیے پڑھائی لکھائی معیار ہوتی ہے کسی کے لیے پرسنالٹی معیار ہوتی ہے لیکن یہ نہیں لڑکے کو پسند آ گیا لیکن لڑکی کی ماں کو خوبصورت نہیں لگ رہی تو ریجیکٹ کر گی بھائی بہو کی خوبصورتی سے ساس کو کیا لینا دینا ہے بہنوں کو کیا لینا دینا ہے تو اتنے سارے لوگوں کی پسند پہ متفق ہو جائیں گے تب جا کر کے نکاح ہوگا تو ہی نہیں رہا ہے نکاح تو یہ کہ پسند کا معیار بنائیں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اتنا اعلیٰ معیار مت بناؤ کہ اس معیار پہ لڑکیاں ہی نہیں ملتی یہی لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے کہ اتنا اعلیٰ معیار مت بنا دو کہ اس پہ لڑکا ہی نہ ملے ہاں ابھی دینداری میں بھی اتنا اعلیٰ معیار نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ایک دم صحابی تلاش کر رہے ہیں اس دور میں اس دور میں تو اس دور کے ہی لڑکے ملیں گے نا ابھی کوئی سوچے کہ صحابی کی طرح تخوا کسی کا ملے گا تو ہی میں اپنی بچی کا نکاح کراؤں گا تو پھر تو پھر بیٹھی رہ جائیں گی لڑکیاں پھر اور بڑا گنا ہوگا اس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہے جو باہر ہے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں نا جو رکشے چلاتے ہیں ان سے پوچھو رکشا والوں کو سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہوتا ہے ہاں وہ بتاتے ہیں ان سے کبھی رکشہ والے سے بیٹھ کے بات کرو کہ نقاب والی عورتیں کن کن لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں کیسے کیسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں کہاں جاتی ہیں کہاں اترتی ہیں کیسے نقاب نکلتا ہے رکشے کے اندر ہی نقاب اتر جاتا ہے یہ ماں باپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ہر ماں باپ کو لگتا ہے میری بچی بہت شریف ہے باہر والے کو پتا چلتا ہے کہ بچی کے چلن کیا ہے تو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے سادگی سے نکاح کر دو آسانی کے ساتھ بہت زیادہ معیارات مت قائم کرو نہ لڑکیوں کو بہت زیادہ معیار قائم کرنا چاہیے نہ لڑکوں کو بہت زیادہ معیار قائم کرنا چاہیے خوبصورتی لے خوبصورتی شروع شروع میں اچھی لگتی ہے ہاں باقی آدمی سوچے مجھے بہت خوبصورت لڑکی مل جائے گی تو میں زندگی بھر خوش رہوں گا آدمی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بھر خوش نہیں ہے پھر خوبصورتی بہت زیادہ اس کے لیے معیار نہیں رہ جاتی ہے پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ ارے خوبصورت دیکھ کے کر لیا ہے تو خدمت نہیں کرتی گھر کا کام نہیں کرتی ہے اور بعض مرتبہ لڑکی خوبصورت ہوتی ہے وہ خوبصورتی کے چکر میں وہ سوچتی مجھے کچھ نہیں کرنا بس میں خوبصورت ہوں اتنا ہی کافی میرے لیے حالانکہ شور کو اور بھی دوسری اس لیے آپ دیکھیے طلاقیں خوبصورت لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہیں جو ذرا قبول صورت ہوتی ہیں یا صورت میں ذرا سہو ہوتی ہیں تو ذرا اپنے اخلاق میں اپنی دوسری چیزوں سے گھر میں جگہ بنا لیتی ہیں خوبصورت خوبصورت لڑکی خوبصورتی کے سامنے میں رہ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو خوبصورتی کا کیا کرنا چار تھوڑی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایسا رہے کہ انسان کی اگر کسی کے لیے خوبصورتی معیار ہے تو وہ دیکھے لیکن اتنا بھی معیار مت بنا دو خوبصورتی کو کہ تمہاری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ولہ مطلب کیا سمجھ سمجھ ایسی باتوں میں کیسے میں بولوں سولہ سترہ اٹھارہ سال پہ کسی قبول شدہ عورت سے بھی شادی ہو جائے تو جو زندگی کا لطف ہے وہ پچیس ہونے کے بعد ہور بھی مل جائے گی تو نہیں ہے یعنی جب آپ کی جوانی تھی ایک اصل نوجوانی کا اصل مرحلہ تھا وہاں پہ اگر کوئی آپ کو شادی ہو گئی اس وقت میں آپ کی شادی ہو گئی تو وہ اس وقت جو زندگی میں لطف ہے جو اصل جوانی کے وقت پھر آپ پینتیس سال کے ہو گئے تو آپ کو پھر کوئی بہت بڑی ہور بھی مل جائے گی نا تو آپ نے تو جو اصل جوانی کی عمر تھی وہ تو مس کر دی آپ نے وہ جو زندگی کا سکون ہے وہ جو راحت سکون ہی ہے تو یہ نا عورت تو اللہ نے کیا لسکن یہ نہیں اللہ نے عورت پیدا ہی کی ہے تمہارے سکون کے لیے تو وہ جو اصل نوجوانی کی عمر میں کیسی بھی لڑکی مل جائے تو اس سے جو سکون اور جو محبت اور جو تعلق بنتا ہے پھر وہ پینتیس کے بعد تو کوئی بھی مل جائے تو نہیں بنے گا بس نوجوانوں کو یہ کوئی بتاتا نہیں ہے ہم لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے اس لیے خاص طور پہ کماروں سے حساب رکھا گیا ہے لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہونے دے رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ وقت پر نکاح کرائیں اپنی بچیوں کا بہت سارے ماں باپ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دینداری ہے کہ لڑکی بغیر نکاح کے بیٹھی رہے بغیر نکاح کے لڑکی بعض مائیں جو ہیں وہ بالکل احسان جتاتی ہیں تم کو اتنا پڑھایا اتنا لکھایا یعنی اپنے احسانات کے بدلے میں ہی چاہتی ہیں لڑکی شادی نہ کرے بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ بھائی شادیاں نہیں کرا رہے بہنوں ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بھائی اس لیے نہیں کرا رہا کہ بہن چلی جائے گی تو ماں باپ کو کون سنبھالے گا بہت کیسز اپنے پاس ایسے آتے ہیں کیوں بیٹا نہیں سنبھالنا چاہتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بہن ہے کماری ہے وہی سنبھال رہی ہے یہ چلی جائے گی تو ابا کی بیماری اما کی بیماری ان کی دوائیاں لانا ان کو ہاسپٹل لے کر کے جانا کون دیکھے گا میری بہو کے میری بیوی پہ سب آ جائے گا تو اس کی شادی مت کرا تاکہ یہ دیکھتے رہے تو زندگی پینتیس پینتیس سال کی شادی نہیں کرا رہے بات گھروں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لڑکی پیسہ کما کر کے دے رہی ہے تو شادی نہیں کرا رہے شادی کرا دیں گے اس کی گورنمنٹ جاب ہے یا یہ ہے پیسہ کما کر کے لا رہی ہے اس کا پیسہ اس کے آدمی کی طرف پھر جائے گا یہ سب ناجائز یہ اس ان سب بنیادوں پر لڑکی کی شادی روک کر کے رکھنا یہ ہمارے یہاں جو برادری واد ہے جاتی واد ہے فلاں صاحب خان ہے فلاں چودھری ہے یہ انصاری ہے وہ شیخ ہے یہ ملے گا تو شادی کرائیں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان پیدا کیے ہیں ہم نے اس کو شیخ چودھری خان برادری یہ سب ہم نے بنا دی ہیں ہر کوئی بھائی ایک دوسرے کا ہر کوئی آدم کی اولاد ہے خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں انصاری کے بھائی ہیں شیخ بھی کہیں نہ کہیں سید کا بھائی ہے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں آپس میں سب حضرت آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں تھی لیکن ہر جگہ یہ فلاں جو ہے میمن ہے فلاں جو ہے فلاں اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی ان سے نہیں ہو سکتی میمن لوگ تو اور نہیں کرتے یہاں کہیں بار شادی نہیں ہو رہی ہے ان کے ویسے بھی بہت سارے خان لوگوں کی چودھری ہمارے علاقے کے ان کی لڑکیاں یو پی کی انڈا بستی بلرام پور کی ہیں سب سے زیادہ مجھ کو کیسے شادی نہ ہونے کے وہیں سے آ رہے ہیں جو گنڈا بستی ہمارا علاقہ ہے نا سدھارتھ نگر کا اب وہاں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ بہو لے کر کے آ جا رہے ہیں گاؤں سے اپنے لڑکے کے لیے بہو گاؤں سے لے آئے اور بیٹیاں گاؤں میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو بیٹیوں کے لیے رشتے کہاں سے ملیں گے روزانہ دو چار لوگ آتے ہیں ہمارے علاقے کے گونڈا بستی بلرام پور سدھارتھ نگر کے کہ کوئی لڑکا ہو تو بتاؤ پانچ پانچ لاکھ بیس لاکھ ایک کل خاتون نے میسج کیا کہ میرے ابا بیس لاکھ روپیہ بھی دے دیں گے جہیز کے لیے میں بولا کہ میں پیدا تھوڑی آسمان سے تھوڑی بچے نازل ہو رہے ہیں ہاں کہاں سے پیدا پیدا کر لیں لڑکے جب سب لڑکیاں بہو لے کر کے آ جا رہے ہیں گاؤں سے اور گاؤں میں نہیں دینا چاہتے بیٹیاں تو کہاں سے آئیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو جاتی واد ہم نے دین کے اندر ہم کو تو بھیجا گیا تھا دنیا کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے دین کا حصہ بنا دیا ہے اس کو تو بہرحال یہ جو برادری واد بھی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا نکاح میں ایک بہت بڑا بہانہ لڑکوں کا یہ تو آخری ہوتا ہے بہت ٹائم ہو گیا آخری بات بولتا ہوں ایک بہت بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے نا کہ بہن کی شادی نہیں ہو رہی بہن کی ہو جائے گی پھر شادی کریں گے اور تو سب یہ بھی شادی نہیں کر رہے صاحب کی بہن کی ہو جائے گی تو کریں گے وہ بھی شادی نہیں کر رہے کہ بہن کی ہو جائے گی تب کریں گے تو وہ بھائی ایک دوسرے کی بہن سے شادی کرو کوئی کرے گا تبھی تو دوسری کی بہن کی شادی ہوگی بھائی تم کرو گے تو دوسری کی بہن کی شادی ہوگی تو کوئی دوسرا کرے گا تو تمہاری بہن کی شادی ہوگی تو سبھی نہیں کر رہے کہ بہن کی ہو جائے گی تب کریں گے تو پھر بہنوں سے شادی کرے گا کون یہ بھی ایک عجیب سا بہانہ ہے کہ بہن کی شادی نہیں جب تک نہیں ہوتی تب تک نہیں کریں گے شادی ٹھیک ہے بعض مرتبہ ماں باپ اس لیے بھی نہیں کرتے نا کہ لڑکی کی اپنی شادی ہوتی ہے تو پھر بہن کی شادی سے بے فکر ہو جاتا ہے پھر اس کو فکر ہی نہیں رہ جاتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بہن کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے آپ کو مناسب رشتہ مل رہا ہے مناسب عمر میں آپ کر لیں اور بہن کو بھی مل جائے گا تو بہن بھی کر لے گی کسی کی بہن سے آپ کر لیں آپ کی بہن سے کوئی اور کر لے گا میرا لمبا موضوع ہو گیا یہ تو ایسا موضوع کہ اس پہ اور بھی زیادہ بات کرنے کی ضرورت تھی لیکن میرے پاس وقت میرا ختم ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی اور اس موضوع پہ اور بھی کچھ اس کے پہلو اس پر ہم بات کریں گے بس یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہم لوگ بہت لائٹ میں اس کو لے لیتے ہیں بس یہ مسئلہ اس کو اللہ کے نبی اسلم نے فتنے سے تعبیر کیا کہ فتنا ہے یہ یہ جتنے نکاح میں تاخیر ہوگی خاص طور پہ ارتداد کی بہت بڑی وجہ مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں نا اس کی بھی بہت بڑی وجہ وقت پہ شادی نہیں کر ہے ٹائم پہ شادی کرو گے تو کیا پھر وہ کسی طریقے کافر سے تھوڑی بات کر جائے گی جب ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پھر یہاں وہاں منہ مار رہی ہیں تو کبھی کسی کافر سے سے تعلق بن گیا تو اس کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں ٹائم پہ شادی ہوئی ہوتی تو مرحلہ ہی نہیں آتا جس عمر میں اس کو چار بچے سنبھالنا چاہیے اس عمر میں اس کی شادی نہیں ہو رہی رشتے تلاش کر رہی ہے ماں باپ بے فکر ہیں بھائی بے فکر ہیں میں بہت اس پہ افسوس کرتا ہوں نا کہ میرے پاس لڑکیاں میسج کرتی ہیں کہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتاؤ کماری لڑکیاں کماری لڑکیاں یہ کام نہیں کہ اپنے رشتہ تلاش کریں لیکن وہ بیچاری کیا کرے گی شرماتی ہے بولتے ہوئے بعض مرتبہ اپنا پروفائل بھیجتی ہے بتاتی نہیں کہ میں ہوں لیکن اب کیا کرے گی باپ بھائی جو ہے بعض مرتبہ اتنا زیادہ فکر ہے ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں کہ بھائی میری بہن ہے میری بیٹی ہے گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی شادی کرانا ہے وہ بیچاری اپنا خود تلاش کر رہی ہے رشتے خاص طور پہ وہ بچیاں جو ایل e ای ہو جاتی ہیں گھر میں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ دوسرے مسلب سے رہتے ہیں تو کوئی تلاش بھی نہیں کرتا ان کے تعلقات بھی نہیں ہوتے اور e ایل ڈیس لڑکوں کے اور بھاؤ چڑھے ہوئے ان کے ایل e ای لڑکوں کا تو اور ہی جہیز مانگنے کا ایک الگ ہی اسٹائل ہے ان کا ہاں اور وہ بول دو تو لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن ہے ایل اڈیس اہل حدیث کیسے جہیز مانگ سکتا ہے حدیث میں کہیں جہیز کے بارے میں ذکر ہے رفل دین پہ جھگڑا کریں گے آمین پہ جھگڑا کریں گے تو کیا جہیز کیا شریعت کے اندر اللہ کی سنت ہے جہیز مانگنا تو یہ بہت بڑا یہ سب مسئلے جو ہے نا جس معاشرے میں نکاح اتنا مشکل ہو جائے اس معاشرے میں آپ سنتوں پہ بات کریں گے فرض چھوٹ رہی ہے لوگوں کی نکاح تو فرض کرنا فرض ہے نا تو اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا سا اس معاملے میں بعض مرتبہ جو حیا کی حدیں ہوتی ہیں کراس کر کے بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگ مسئلے کی حساسیت سمجھ پائیں ہم لوگ ہندو معاشرے کے اندر رہ رہے کر کے نا جو جنسی ضرورت ہوتی ہے شہابت اس کو ہم برا سمجھنے لگے ہیں شریعت نے یہ رکھی ہے انسان کے اندر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے دنیا میں خوشبو کو اور عورت کو محبوب بنا دیا گیا ہے تو یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے جوگیوں والا ذہن ہمارا بھی ہو گیا کہ شادی کی بات کرو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عیاش قسم کا آدمی ہے عیاش آدمی شادی کی بات نہیں کرتا ہے شادی کی بات کرنے کا مطلب کہ آدمی عیاش نہیں ہے وہ حلال چیزیں کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نکاح کے مسئلے کوئی لڑکا بول دے کہ مجھے سترہ سال پہ شادی کرنا تو سوچیں گے عیاش ہے بھائی شادی کرنے بول رہا ہے وہ کیونکہ اس کو اپنی عزت عفت کی حفاظت کی فکر ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ وہ سترہ سترہ سال کی عمر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ زنا کے لیے اتنے اڈے کھلے ہوئے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ شادی نہ کرنے کی بجائے وہ بدکاری میں ملوث ہو جائے تو نکاح کی بات کرنے والا کبھی بھی معاشرے کے اندر اس کو برا نہیں بول سکتے اب اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علیہ ازواج اوما ملکت ایمان فعن غیر ملومین نکاح کرنے والوں پہ کوئی ملامت نہیں ہے جو نکاح کی بات کر رہے ہیں جو بدکاری کی بات کرے گا اس پہ ملامت کرنی چاہیے بہرحال وقت زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سماج کو شریعت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نہیں صحیح ہم صرف نماز روزوں کو شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں جہاں سماج کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہمارے پیمانے بدل جاتے ہیں تو سماج کے مسئلے کو بھی شریعت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نصف بآرو جی، جی۔ تعوان ابل علم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ صُبحی صبح اللہ